زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لقطہ یعنی گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا سال بھر اس کی پہچان کراؤ اگر کوئی پہچان بتا دے تو اسے دے دو ورنہ اس کے ڈاٹ اور سربند کو پہچان لو پھر اسے کھا جاؤ پھر جب اس کا مالک آئے تو اسے ادا کر دو جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تہتر یہ حدیث صحیح ہے